مانے تو میرا قصور کیا میں تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بارہ ربیع الاول کو خوشیاں مناتے ہو ذرا بارہ ربیع الاول کی تاریخ تو پڑھ لا لو یہاں یہ حالت ہے بارہ الاول کا دن ہے اور نبی کی سانس ہوئے سب سے سے پرواز کر چکی ہے تم خوشیاں مناتے ہو وہاں حضرت عائشہ اپنے بال پکڑی ہوئی ہیں اور ہائے میرے سرتاج ہائے میرے سرتاج یعنی میرے آقا کا انتقال میرے سرتاج کا انتقال یہاں عمر فاروق کے جنون کا یہ حال ہے کہ تلوار اٹھا لی میان سے تلوار نکال لی اور کائنات کے رکھی قدم عمر کی تلوار کا کیا کہنا جب میان سے نکالتا تھا تو آسمان کی پیشانی پہ بھی شکن پڑ جایا کرتی تھی آسمان کی پیشانی بھی شکن نالود ہو جایا کر کرتی تھی عمر نے وہ تلوار نکالی چیختے ہوئے کہا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے ہم اس کی گردن مار دیں گے کیا پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں گاؤں کے کھار راسو گر رہے ہیں اور تم بارہ ربی الاول پچھا جلاتے ہو تیو لائٹے تم جلا رہے ہو خوشیاں تم منا رہے ہو تمہیں بہترین غذائیں بنانے کا شوق پیدا ہو گیا وہاں بارہ ربی الاول کا حال یہ اما عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا جس دن انتقال ہوا پوری رات نبی کی لاش اتھر اللہ کے نبی کا جس میں اتھر میرے حجرے میں رہا باہر سے لوگ مہمان آتے ہیں نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے لیکن کائنات کے رب کی قسم میرے گھر میں اتنا چراغ نہ اتنا تیل نہ تھا اتنا تیل نہ تھا کہ میں چراغ جلا کر نبی کا چہرہ مہمانوں کو دکھلا سکوں وہاں رات کی تاریخی ہے مہمان باہر سے آ رہے ہیں بی بی اللہ کے نبی کی کہہ رہے ہیں کہ اتنا تیل نہیں کہ میں چراغ جلا سکوں اور بارہ ربیع الاول کو تمہاری راتیں دن نظر آتی ہیں راتوں میں کیوں لائٹیں تم جلاتے ہو کم کمیں تم جلاتے ہو غور کرو گے تم نے رات کو رات نہیں دن تصور کر لیا اور ہائے ہماری تباہی تھی کہ آج کے دن نبی کا انتقال ہوا وہی مان لو پیدائش کا دن بھی چلو مان لو بارہ ربی الاول کو پیدا بھی ہوئے لیکن غور کرو اگر عید کا دن خوشی کا دن ہے عید کا دن خوشی کا دن ہے اور عید کے دن اگر میرے باپ کا انتقال ہو جائے تو بتاؤ کہ کوئی بیٹا خوشی کے دن خوشی منائے گا یا غمی منائے گا آپ کے باپ کا انتقال عید کے دن ہو جائے تو اپنے دل سے فیصلہ کرو کہ آپ کو عید خوشی کی نظر آئے گی یا غم کی نظر آئے گی سن لو اگر مدنی کریم کا کی پیدائش بارہ تاریخ کو ہوئی تو پیدائش کے بعد وفات بھی بارہ ربی الاول کو ہو رہی لہذا خوشی کا دن گمی میں بدلنا چاہیے تھا لیکن تمہیں پھر بھی محمد کی گمی کا حال نہ رہا اور تمہیں محمد کی گمی کا خیال نہ رہا تم نے خوشیاں ہی منائی تم نے اس کو خوشیاں ہی تصور کیا اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ہم نہ گمی کے قائل نہ زیادہ خوشی کے قائل ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کی پیدائش بارہ کو ہی تو ہمارے لیے خوشی ہے اور آپ کی وفات بھی بارہ کو ہی انتقال بھی بارہ کو ہوا تو یہ ہمارے لیے گمی کا دن ہے لیکن ہم خوشی بھی منائیں گے تو اتنی نہیں کہ ہم غم کو بھول جائیں اور غمی بھی منائیں گے تو اتنا نہیں کہ ہم خوشی کو پامال کر دیں خوشی کو ہم نظر انداز کر دیں لہذا مسلمانوں تمہیں خوشی اور غمی دونوں منانے کا حق ہے لیکن اصول کے دائرے میں دائرے اسلام میں رہتے ہوئے ذرا تو قریب میری بات کو ذرا توجہ سے سنو کیا کا داد میں شکل سے وہ شکل پکش کے انترگت بارہ تاریخ کو پیدا ہوگا محمد صاحب کی مشہور جنم تیتھی بارہ ربیع الاول بتائی گئی ہے جو شکل پکش کے انترگت ہے ایک جگہ اور ایک جگہ بدھا نے بدھزم جو ہے بدھ بدھسٹر لوگ ان میں ہے نندا اور نے کہا تھا بدھا نے نندا سے کہا بدھا نے نندا سے کہا کہ او نندا بدھا کہہ رہے ہیں Nanda I am not first Buddha and I am not last Buddha but a will come after mind his name will be Maitreya oh Nanda ہے Nanda I am not first Buddha میں پہلا بدھا نہیں ہوں میں پہلا رسول نہیں ہوں and I am not last Buddha اور نہ ہی میں آخری ہوں یعنی نہ میں پہلا ہوں نہ میں آخری ہوں بلکہ پہلے بھی گزر چکے ہیں اور لاسٹ میں بھی آئیں گے میں تو بیچ کا ہوں but a Buddha be Maitreya بلکہ میرے بات ایک اور بدھا آئے گا کیا کہا but a will come after mine بلکہ میرے بعد ایک اور بدھا آئے گا ہز ول بی متریا اس کا نام متریا ہوگا اس کا نام متریا ہوگا اور متریا کا ارتھ بھی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا تعریف کیا ہوا محمد کا ارتھ ہوتا ہے تعریف کیا ہوا متریا جس کی بہت تعریف کی گئی ہو محمد حمد حمدوں کے معنی تعریف کرنا محمد آبجیکٹ اس میں مفول ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تعریف کیا ہوا یعنی متریا اس کا نام ہوگا یعنی محمد اس کا نام ہوگا یہ تو رہی بدھزم بدھزم اور ہندوئزم کے اندر تو محمد نام آیا ہے نام کیا اجان ہیتو کیرتی موہ داندھارم ناشم ودایم ہی وویکا ہم بڑے ایک ایک سینٹینس کو کھل کے پڑھ رہے ہیں ٹیپ موجود ہوگا کیسے ریکارڈ کر لیجئے آپ اور سن لو غیر مسلموں تک پہنچانا بلکہ میں کہتا ہوں کہ جی پنڈت جی تک میری بات کو پہنچا دینا اور سن لو کوئی غلط آدمی ثابت تو کرے کیا کہا گیا کہ اگیان ہے تو تیرت موہمد موہمد یہی چیز دلانا ہے مجھے موہم دم ناشم ودایم ہی وویکا محمد تمام اندھکار کو ناش کرے گا محمد تمام اندھکار کو میٹے گا موہ مداندھیکارم ناشم ودا محمد تمام اندھکار کو ناش کرے گا یعنی تمام گمراہی کا خاتمہ کرے گا تمام ضلالتوں کو میٹے گا تمام برائیوں کو ختم کرے گا کون محمد آندھکارم اندھکار کو محمد محمد اندھیکارم ناشم ناش کرے گا یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں کا خاتمہ کریں گے مکہ میں تین سو ساٹھ مورتیاں تھیں مکہ میں جوا کھیلا جاتا تھا مکہ میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی بہت سی برائیاں پھیلی ہوئی تھی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام برائیوں کو ختم کر دیا ان تمام برائیوں کا خاتمہ کیا ہے غور کرو بتائیے یہ محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی صفت بتلائی جا رہی ہے یا نہیں بتلائی جا رہی ہے اور پورے وشو کا رکشک ہوگا وشو کا رکشک ہوگا کیا کہا گیا جگت پتی ہوگا اشوما شما روحا دیو دے جگت پتی وہ جگت پتی ہوگا جگت کے مانا دنیا جگت کے مانا سنسار اور پتی پتی کے معنی دولہا نہیں ہوتے ہیں سن لو آج میرے ہندو بھائیوں ہمیں یہی بتایا گیا ہوگا کہ پتی کے معنی اے پتی کا معنی بیوی کا شوہر نہیں نہیں پتی کا معنی شوہر کے نہیں ہوتے ہیں آؤ آج ایک ایسی بات بتاؤں جو شاید تمہارے پنڈتوں نے بھی نہ بتائی ہو پتی کا ارتھ ہوتا ہے رکشا کرنے والا پتی کا ارتھ ہوتا ہے رکشا کرنے والا اور پتنی کا ارتھ ہوتا ہے رکشا کرنے والی پت پتی کا ارتھ ہوتا ہے رکشا کرنے والا مطلب یہ ہوا کہ عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت اس کا پتی کرتا ہے یعنی اسی لیے عزت و آبرو کا رکشا پتی رکشا کرنے والا یعنی بیوی کی حفاظت کرنے والا اس کی آبرو عزت کی حفاظت کرنے والا اس کی بدنامی کی حفاظت کرنے والا ظاہر بات ہے کہ ایک عورت پتا نہیں اگر شادی نہ ہوتی تو کیا کرتی لیکن اس نے تمام لوگوں سے نظروں کو اوجھل کرتے ہوئے ہٹاتے ہوئے وہ ایک کی آگ ایک کے نصیبے میں آ گئی ایک کی مال ایک کی مالک جو ہے خدمت گزار بن گئی غور کرو کہ اس نے تمام لوگوں سے اپنی عزت کو بچایا گویا پتی نے اس کی رکشا کر لی پتی نے اس کی حفاظت کر لی اور یہی حال پتی کا ہے اگر وہ کسی عورت سے شادی نہ کرتا نہ جانے کہاں ڈانس کلبوں میں جاتا تباہ پڈوں پہ جاتا لیکن پتنی رکشت یعنی اپنے شو... اپنے شوہر کو اس نے اپنا بنا لیا اس لیے اس نے تمام عورتوں سے اپنے پتی کی رکشا کر لی تو رکشا کرنے والا اور رکشا کرنے والی وہ جگت پتی ہوگا جگت پتی اور اگر یہ مان لیا جائے کہ پتی کے معنی دولہا ہی ہوتے ہیں تو معاف کیجئے جگت کے معنی دنیا جگت پتی دنیا کا دولہا تو دنیا کا دولہا تو محمد ہو ہی نہیں سکتے یعنی دولہا کا مطلب یہ یا کوئی بھی آدمی دولہا ہو ہی نہیں سکتا ہاں رکشک ضرور ہو سکتا حفاظت کرنے والا تو جگت پتی یعنی وہ پورے سنسار کا پوری دنیا کا رکشک ہوگا اور رکشا اس وقت آدمی کرتا ہے جب رحم کرتا ہے ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی مجرم ہے ہم نے اس پر رحم کر دیا تو گویا ہم نے اس کی رکشا کی ہے اور محمد الرسول اللہ سے بڑا رحیم کون تھا سنو قرآن نے پورے وشو کے لیے رحمت بنا کر کس کو بھیجا تھا امام میں کائنات کو اس نے خود کہا ومار سلنا کا اللہ رحمت للعالمین وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین اور ہم نے دونوں جہان کے لیے ہم نے ساری کائنات کے لیے اے نبی تجھے رحمت بنا کر بھیجا تجھے رکشک بنا کر بھیجا تجھے محافظ بنا کر بھیجا وشو رکھ اچھا جگت پتی بنا کر بھیجا یہ جگت پتی کی صفت اگر کسی کے اندر پائی گئی تو صرف ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی گئی ہے اس لیے آؤ میرے ہندو بھائیوں اب بھی آمینا کے لال کا سومتی کے بیٹے کا وشنو یش کے بیٹے کا پتر کا دروازہ کھلا ہے اسلام کی طرف آؤ اس کا ادھین کرو اور تمہیں قسم ہے یہاں پر نہیں تمہیں قسم ہے کہ یہاں پر تم سویکار مت کرنا اپنے گھر پر جانا سنجیدگی سے سوچنا اپنی کتابوں میں دیکھنا ادھین کرنا اگر مل جائے تو اسلام کا دروازہ کھلا ہے آنا انشاءاللہ تمہیں ہدایت ضرور ملے گی پرنا ضرور ملے گی اور اگر نہ ملے تب بھی میرے پاس آنا مطالبہ کرنا پکڑ کے مجھ سے پوچھنا ہم تمہاری کتابوں میں کھول کر تمہیں دکھلائیں گے اگر مل گیا تو پھر مان لینا نہ ملے تو جو سزا دینا چاہو دینا آؤ میرے ہندو بھائیو ایک بات اس کے بعد میں مسلمان پریشان نہ ہوں ہمیں کچھ اپنی ماں بہنوں کے بارے میں بھی کہنا ہے اور تھوڑا سا ماحول کے اوپر ہمیں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں اس لیے ہم ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے ایک مثال میں آپ کو اور دے دوں یہاں راجا بھوج ہندوستان کے اندر پیدا ہوا ہے راجہ بوجھ ایک مرتبہ جو اس نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے حالانکہ ہمارے پاس علماء کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے ہو سکتا ہے لیکن ہم بھوشیہ پورا کی بات کر رہے ہیں بھوشیہ پورا کی راجا بھوج نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تو راجا بھوج سمجھ گیا کہ میری کتاب میں چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے کو انتم مہارشی بتایا گیا تو وہ عرب کی طرف یعنی ایودھیا لفظ ہے پران میں کہ وہ ایودھیا کی طرف چل دیا اور ایودھیا کو کوئی آدمی مسلمان یہ نہ کہے کہ مولی صاحب مکہ کو ایودھیا کہہ گئے نہیں ہم مانا نکال رہے ہیں ایودھیا آ کے مانا نہیں اور یدھ کے مانا جنگ ایودھیا آپ بھی کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کام اچت ہے اچت مانی مناسب اور آ لگا دو انوچت نامناسب سمبھو ممکن اور کہہ دو کہ یہ کام اسمبھو ہے اسمبھو ناممکن آ کے مانا نہیں تو یہ دو لفظوں سے بنا ہے آیودھیا آیودھیا آ مانی نہیں اور یدھ کے مانا جنگ یعنی وہ نبی ایودھیا میں آئے گا یعنی آیودھیا آ نہیں یدھ کے معنی جنگ یعنی ایسی جگہ آئے گا جہاں جنگ نہ ہو یعنی جہاں شانتی رہے جہاں لڑائی نہ ہو تو مکہ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں جنگ نہیں ہوئی جہاں لڑائی نہیں ہوئی بلکہ مدنی کریم نے اور اللہ کے نبی نے مکہ کو دار السلام کہا قرآن نے بھی دار السلام کہا اے اللہ دار السلام اللہ تمہاری رہنمائی دار السلام مکہ کی طرف یعنی سلامتی اور شانتی کے گھر کی طرف کر رہا ہے قرآن نے بھی البلد الامین کہا اے و تین و بیت نے تور سین و ہاد البلد الامین البلد شہر امین منی امن والا یعنی امن والا والا شہر شانتی والا شہر جہاں جنگ نہ ہوئی ہو اور البلد الامین سے مراد مکہ ایودھیا جہاں جنگ نہ ہوئی ہو یعنی مکہ میں وہ نبی آئے گا ایودھیا میں آئے گا یعنی ایسی جگہ آئے گا جہاں جنگ نہ ہوئی ہو اب لوگوں نے اس کا نام ایودھیا رکھ لیا کوئی اس کا نام ایودھیا رکھ لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہاں آئے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں آئے گا اور میرے ہندو بھائی تم ناراض مت ہونا آپ کو اپنے ایودھیا کا نام آپ کو ایودھیا رکھنا ہی نہیں چاہیے بلکہ اس کا نام ایودھیا رکھنا چاہیے کیونکہ وہاں تو جنگیں بھی ہوئی لڑائی بھی ہوئی جیو ہتیا بھی ہوئی خون بھی بہایا گیا اور نہ جانے کتنا جو ہے جو ہے مرڈر بھی ہوئے وہاں لہذا جس جگہ لڑائی کتال جنگ سب ہو چکی ہو ایسی جگہ کو آدمی ایودھیا کہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا رامائن پر الزام ہو جائے گا اور والمیکی رامائن پر والمیکی جی پر بھی الزام لگے گا ایودھیا ہم نے مانا ہے تم سے زیادہ میں مانتا ہوں میں مکہ کو کہتا ہوں اس لیے کہ مکہ ہی ایک ایسی جگہ جہاں جنگ نہیں ہوئی ہے جہاں لڑائی نہیں ہوئی ہے اور وہیں پر آمینہ کا لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں ہیں تو راجا بھوج ایودھیا کی طرف چل دیے کوئی آدمی یہ نہ کہ مولانا بھوج کی تاریخ ہم نے ایسے پڑھی ہے میں اسلامی تاریخ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں اس وقت چونکہ دوسروں کے مقابلے میں بیٹھا ہوں اس لیے میں انہی کی کتابوں سے حوالہ دے رہا ہوں بھوشیہ کا پانچواں کھنڈ کہہ رہا ہے سن لو آگے کہ راجا بھوج جب ایودھیا یعنی مکہ میں پہنچے اور محمد صاحب سے آپ نے ملاقات کی تو محمد جی سے بولے کہ ہائے محمد جی آپ کے پتا کا کیا نام تھا کہا کہ ہائے گرجا پہلے تو پہنچے پہنچتے ہی کہا ہائے گرجا ناتھ مروستھل نواس نے ہائے گرجا ناتھ مروستھل میں ریگستان میں رہنے والے ہائے مروستھل میں یعنی ایودھیا میں یعنی ریگستانی علاقے میں رہنے والے نواس نے یہاں پر نواس کرنے والے نمستے گرجا ناتھ ہائے گرجا ناتھ ہائے مروستھل میں رہنے والے ہائے ریگستانی علاقے میں رہنے والے آپ کو میرا نمسکار یعنی سلام کیا ہے اس کے بعد میں کیا کہا کہ ہائے محمد جی میں آپ سے ملنے آیا ہوں کا پریم پورک بولے بولو کیا کام ہے یاتری گڑھ دور سے آنے آنے والے والے بھارت سے کیا بات ہے کہا محمد جی آپ کا نام کیا ہے کہا میرا نام محمد ہے اور آج بھی محمد ایکس من ملک ملے چاچاریہ سمنوتا محمد شیشا سمنوتا یہ شبد محمد اپنی اصلی شکل میں بوشیہ پورا میں موجود ہے کیا کہا میرا نام محمد ہے پھر پوچھا راجا بھوج نے کی بھوشیہ پورا الفاظ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ آپ کے پتا کا کیا نام تھا کیا نام ہے محمد جی نے کہا کہ یہ مت پوچھو کیا نام ہے بلکہ یہ پوچھو کیا نام تھا کیوں میرے پتا جی سوگاسی دیہانت کر چکے ہیں انتقال کر گئے کیا میری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اس کلکی کے آنے سے پہلے محمد کے آنے سے پہلے اس کا پتا دیہانت کر چکا ہوگا اچھا آپ کے پتا کا کیا نام تھا کا میرے پتا کا نام وشنو یش تھا میرے پتا کا نام یش تھا پھر پوچھا محمد جی سے کیا پوچھا کہ اچھا آپ کی ماتا کا نام کیا ہے کہا میری ماتا کا نام کیا ہے نہیں بلکہ کیا تھا کیونکہ جب میں چھ سال کا تھا تو میری ماتا کا بھی دیہانت ہو گیا آپ کی ماتا کا کیا نام تھا میری ماتا کا نام سومتیا سومتی سومتیا میری ماتا کا نام تھا کہا کہ یہی یہی چیز میری کتابوں میں بھی ہے کہ اس کی ماتا کا انتقال دیہانت اس سے پہلے ہو جائے گا یعنی اسے جو ہے نبی کے چھ سال کی آیو میں ہو جائے گا اور پتا کا دیہات کے پیدا ہونے سے پورو ہو جائے گا اور سنو پھر وشنو یش کے گھر میں ہوگا سمتیا کے گرب سے ہوگا پھر راجا بھوج نے یہ منتر پڑا آج بھی شپرا میں موجود ہے تچھوا پنڈری کا چو برہم بلی ویشو یشد گرہ سو متیم تا پنڈری کا چو پنڈری کاش نے بتایا کہ وشرو یش کے گھر میں سو متی کے گرب سے مہامت پیدا ہوں گے لہذا بشرو اللہ کا نام ابھی میں نے بتایا تھا برہما وشنو شیو وشرو اللہ کا نام اور یش کے مانا بھکت یش کے مانا بندہ یش کے مانا غلام وشرو یش اللہ کا بندہ اللہ کا غلام اللہ کے نبی کے باپ کا نام ہے ابد اللہ ابد کے مانا بندہ اللہ اللہ کا نام ابد اللہ ابد اللہ عبد اللہ کا ارتھ بھی اللہ کا بندہ اللہ کا غلام اللہ کا داس وشرو اللہ کا نام یش بھکت وشرو یش اللہ کا بھکت اللہ کا بندہ عبد اللہ اللہ کا بھکت اللہ کا بندہ اس کی ماتا کا نام سمتیا ہوگا سو سندر متیا سوبھاؤ والی سو کے مانا سندر متیا مانی سوبھاؤ والی سو متیا یعنی وہ سندر سوبھاؤ والی ہوگی یعنی وہ شانتی والی ہوگی امن والی ہوگی سکون والی ہوگی آپ کی ماں کا نام آمینا آمینا کے مانا بھی امن والی سندر سوبھاؤ والی امن والی شانتی والی سکون والی یعنی ایک ہی نام بس ڈفرینس ہے لینگویج کا تمہارے یہاں سنسکرت میں ہے ہمارے یہاں عربی میں لیکن ارتھ ایک ہے اس کا اس کے بعد ہو جائے اور ہندوستان میں آنے آتے آتے راستے ہی میں بھوشیہ پران کہتی ہے کہ ان کی مرتیو ہو جاتی ہے اور مرتیو ہو جانے کے بعد ایک پرچا ان کے ہاتھ سے ملا جس کو لوگوں نے پڑھا اور پھر اس پرچے کو پڑھ کر وہ سنسکرت شلوک آج بھی موجود ہے راجا بھوج یہ بھوشیہ کر کے مرے وہی کر کے ان کی مرتب ہوئی کیا ذرا غور کرو وہ الفاظ آ کے گیتا مرمو چمن مہا تتھا دشا پر ہائے میرے بھکتوں میں تمہیں بھوشیہ بتا رہا ہوں اور وہ ہو چکی ہے کیا گائے میرے بھکتوں سن لو ایک نبی کل کی انتم مہارشی جو آئے گا اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا ہوگا وہ چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا ہوگا اس کی انتم اس کی بشارت یہ ہوگی کہ وہ لمبی داڑھی رکھنے والا اس کی جو ہے یہ ہوگی کہ وہ چوٹی کا دشمن ہوگا بنا وہ بنا چوٹی کے ہوگا داڑھی رکھنے والا ہوگا چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا ہوگا اور کیا کام مارو نواس نے مارو استھل میں رہنے والا ریگستانی علاقے میں رہنے والا ہوگا لاپو اچھے سور میں آلاپ کرنے والا یعنی اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا اور کیا کہا گیا لنگ اچھے شدھیم پشو مہارم مستی وہ حلال جانوروں کا گوشت کھانے والا ہوگا حلال جانوروں کا گوشت شدھم پشو مہارم بستی وہ شدھ پشوؤں کا وہ حلال جانوروں کا گوشت کھانے والا ہوگا اور لنگ اچھے دین سب سے بڑی بشارت یہ کہ وہ خطرناک کیا ہوا ہوگا یعنی وہ مختون ہوگا میرے ہندو بھائیوں اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ٹکا بتاؤ داڑھی رکھنے والا کون چوٹی کا دشمن کون چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا کون شدھ پشوؤں کا آہار حلال جانوروں کا کھانے والا کون اور کے دین ختنا کرانے والا کون یہ فیصلہ تم کر لو تمہیں ستیہ مارگ مل جائے گا اور میں صرف یہی بات بات کہہ سکتا ہوں کہ پرمیشور ایشور برہما ہے اللہ ہمارے تمام ہندو بھائیوں کو ستیہ بات سمجھنے کی اور ستیہ مارگ پہ چلنے کی دے میرے دوستوں بزرگوں اب آؤ ذرا میں آپ کی طرف بھی چلوں یہ ہمیں بات سدھ ہو گئی جو پتا چل گئی کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں اب نبی کو حکم دیا گیا قرآن کی وایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی او تلو اوئی کا منل کتابی کرئی کا اے نبی آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف نازل کی گئی اے نبی آپ پڑھیے اس کتاب کو جو آپ کی طرف اتاری گئی بھیجی گئی وہی کی گئی اور کیا کہا وہ آپ صلاح اور نماز قائم کیجئے اور نماز قائم کیجئے کیوں ان سلا تنہا نلفاشائی ولمن کر نماز انسان کو بے شرمی اور بے حیائی سے روکتی ہے اور آؤ مسلمانوں آج ایک ایسی بات تمہیں بتا رہا ہوں جو شاید تم نے تمہارے کانوں تک نہ پہنچی ہو نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کی شرط کیا ہے یا یہ آپ کیسے پتا لگائیں گے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں اس سلسلے میں ہمارے بعض خیالی علماء نے بڑا غلو کیا ہے اپنی کتابوں میں انہوں نے کچھ کو کچھ لکھا کسی نے کہا ہے کہ اگر ظہر کی نماز کی قبولیت کو پہچاننا ہے تو فجر کی نماز پڑھے یعنی جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی اس کی ظہر بھی قبول نہیں زہر پڑھے گا تب اثر قبول ہوگی اور آسر پڑے گا تو مغرب قبول ہوگی لیکن یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی کسی نے کہا کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اور آپ کو قبول سمجھنا ہے کہ قبول ہوئی تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فجر کی نماز بھی آدمی پڑھ لے اگر جمعے کے دن فجر کی نماز نہیں پڑھا تو اس کے جمعہ ہی نہیں ہوگا لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی میں نے اصول اگر ڈھونڈا ہے تو قرآن سے کسوٹی اگر تلاش کی ہے تو قرآن سے اور اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی کوئی کہتا ہے ایک وقت کی نماز چھوڑ دو تو اتنے اتنے سال وہ جہنم میں جلے گا اور ایک وقت کی نماز پڑھ لو تو اتنے اور اتنے سال تک وہ جنت میں جائے گا یعنی ایک دن کا ثواب پھر تو اگر ثواب کو محدود کر دیا جائے تب تو کمپیوٹر سے بھی جوڑا جا سکتا ہے اور اللہ کا ثواب اور عذاب اتنا محدود نہیں کہ جس کو دنیا کا کمپیوٹر اس کو جو ہے اس کے ریکارڈ کر سکے یا اس کو جو اپنے اندر لا سکے ایسی کوئی مشین نہیں بنی ہاں سنو وہ آ کے میں سلاح نماز قائم کرو اور نماز کی قبولیت کی جو شرط ہے وہ خود قرآن پیش کر رہا ہے کیوں ان سلا تنہا نل پاشاہول من کر نماز انسان کو بے شرمی سے روکتی ہے نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے نماز انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے نماز انسان کو تمام فاش اور برے مایوب کاموں سے روکتی ہے نوجوانوں تم بھی سن لو حج کر کے آنے والے حاجیوں تم بھی سن لو کائنات کے رب کی قسم مجھے کوئی خطرہ نہیں تم آئندہ بلاؤ نہ بلاؤ نہ مجھے دولت مند کی دولت روک سکتی ہے نہ مجھے کسی ظالم کا ظلم روک سکتا ہے اس لیے کہ مجھے اس لیے کہ مجھے حق بات کہنے کے لیے میری ماں نے پڑھایا باپ نے پڑھایا اس لیے نہیں کہ میں باتوں کو چھپا جاؤں سن لو آج میں تمہارے سامنے بات رکھے دیتا ہوں تمام لوگ سن لو لمبی داڑھی والے بھی سن لیں بوڑھے لوگ بھی سن لیں وہ وہ بھی سن لیں جن کی نماز پڑھتے پڑھتے ٹیکا پڑ گیا ہے نماز پڑھ رہے ہیں یہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ میری نماز اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہوگی میری تاجد اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہوگی قرآن نے جو شرط بتائی اس شرط کو پورا کرو سلاتی کر نماز وہ قبول ہوتی ہے جو نماز انسان کو بے شرمی سے روک دے نماز وہ قبول ہوتی ہے جو انسان کو بے حیائی سے روک دے جو انسان کو برے کاموں سے روکے مغرب کی نماز تو پڑھ رہا ہے گھر میں ٹیلی ویژن تیری بیٹی اور تیری بیوی چلا رہی ہے اپنے گھر کو ت نے دہائی سے نہیں روکا کائنات کے رب کی قسم تیری نماز بار گاہیز دی میں قبول نہیں نماز پڑھتے پڑھتے ٹیکا کرے چہرے پہ آ گیا ی پر لگ گیا شادیوں میں تو نے ویڈیو فلم اپنے لڑکے لڑکی کی بنوا دی کائنات کے رب کی قسم تو نے بے حیائی کو نہ چھوڑا تیری نماز نماز نہیں نماز بہت سلا ان سلاتا تنہان الفاشائی کر جو انسان کو بے شرمی سے روکے جو انسان کو بے حیائی سے روکے جو انسان کو برے کاموں سے روک دے وہ نماز نماز بار کا مقبول ہوتی ہے اپنے گریبانوں میں جھانک لو ٹٹول لو نماز وہ نہیں اسی لیے اللہ اقبال نے کبھی کہا تھا وہ سجدہ جس سے روح زمین کاف جاتی تھی وہ سجدہ جس سے روح زمین کاپ جاتی تھی اسی کو ترستے ہیں آج ممبرو محراب ہمیں اس سجدے کی ضرورت ہے کہ جب ہم زمین پر اپنی پیشانی رکھیں تو مسجد بھی کاپ جائے ممبر بھی لرس جائے آج ہماری نماز نمازوں میں وہ تاثیر نہ رہی آج ہماری نمازوں میں آج ہماری نمازوں میں وہ حقیقت نہ رہی وہ خوشو نہ رہا وہ خوشو نہ رہا ہم نماز پڑھتے ہیں اپنی بیٹی کو دو لاکھ کا جہیز بھی دے رہے مال گاڑی کی طرح ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنی بیٹی کو شادی میں ویڈیو اور فلم بھی بنوا رہے ہیں بینڈ بازا بھی بج رہا ہے ٹیلی ویژن بھی تیرے گھروں میں چل رہا ہے نماز وہ ہے ہی نہیں نماز وہ ہے جو انسان کو بے شرمی سے روک دے کیا سمجھ رکھا آؤ اور ہائے ہائے ہائے ہمارے نصیبے کا کیا کہنا سنو مسلمانوں گاؤں تو کرو آقا نے کیا فرمایا نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا او میرے ابو بکر او میرے دوست اگر اللہ نے مجھے خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں تجھے اپنا خلیل بناتا اے ابو بکر میرا دل چاہتا ہے میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں تجھے اپنا امام بناؤں اپنے مسلے پر تجھے کھڑا کروں تو لوگوں کی امامت کر اور میں بستی میں جا کے گشت کروں چکر لگاؤں اور دیکھ کون لوگ نماز پڑھنے آئے کون نہیں آئے جماعت کون لوگ چھوڑے آئے اور جن کو میں اپنے گھروں پر جن کو میں ان کے گھروں میں بیٹھا ہوا دیکھوں دل میرا یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو بھی آگ لگا دوں اور ان کے گھر والوں کو بھی بے نمازیوں کو بھی آگ لگا دوں جلا دوں جلا دوں پھر کیا کہا ابو بکر کائنات کے رب کی قسم اگر یہ بھیڑ یہ بکری یہ اونٹ یہ دمبے یہ چوپائے نہ ہوتے تم ایسا ہی کرتا ایسا ہی کرتا ایسا ہی کرتا شکریہ ادا کرو کہ ان چوپایوں کا جن کی رحم کا جن کی وجہ سے ہم اور آپ بچ گئے اندازہ لگائیے میرے دوست اور بزرگوں کہ آج ہم نے نماز کو ایک معمولی چیز سمجھ لیا غور تو کرو اور ہائے ہماری تقدیر کا کیا کہنا ہمارے احباب اس کے باوجود بھی نماز پوری دعا بندے کا لا سے کنیکشن تعلق پھر بھی وہ آج غیروں کے دروازے پکڑے ہیں در غیر پر چوکھٹ پر جاتے ہیں مجھے کوئی یہ تو بتائے کہ روزہ بغیر وسیلے کے پہنچ جاتا ہے نماز بغیر وسیلے کے اوپر پہنچ جاتی ہے کبھی تم نے یہ کہا ہے اے پیر صاحب میری نماز کو اللہ تک پہنچا دو اس نماز کے پہنچنے کے لیے سیڑھی لگانے کی ضرورت تمہیں پیش نہیں آئی بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں بچہ مانگ نہ ہو تو پہلے سیڑھی پہ جاؤ نماز بغیر سیڑھی کے اللہ تک پہنچے روزہ بغیر سیڑھی کے پہنچے اور کوئی یہ نہ کہے کہ سیڑھی تو ہے ہم نماز پڑھتے ہیں فرشتے میری نماز کو اللہ تک لے جاتے ہیں یہ سیڑھی ہے تو سن لو جب فرشتوں کو سیڑھی سمجھتے ہو تو انشاءاللہ تم دعائیں مانگو فرشتے تمہاری دعاؤں کو اللہ تک لے کر جائیں گے فرشتے تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچائیں گے ذرا مان تو صحیح پکار تو صحیح اور دے تو صحیح دینے والا کیسے دیتا ہے یہاں بی شوہر بیوی سے زہار کر لیتا ہے انت علیہ کا زہر امی او میری بیوی تو آج کے بعد میری ماں کی طرح حرام اور ابن نے سامت نے کہا خولا سے زہار کر لیا کہا میرے شوہر ایسا مت کیجیے جاہلی نے مکارب کے مطابق اب یہ ماں بن گئی اپنے شوہر کی نہ رہی اب تو شوہر بیوی پر بیوی شوہر پر حرام رسول کے پاس آئی آقا میرے بچے بھوکے مرنے لگیں گے تڑپنے لگیں گے شوہر نے زہار کر لیا مجھ سے ماں کی طرح کہہ دیا ماں کی طرح مجھے حرام کر لیا کبھی بھی میں کچھ نہیں کر سکتا اب تو حرام ہو چکی اپنے شوہر کے پاس چوکٹ بند اور یہ بیچاری مجبور عورت در نبی کا دروازہ بند سوچو تو صحیح نبی کا دروازہ بند مسجد نبی سامنے حجرے سے نکلی مسجد نبی میں گئی وضو بنایا دو رضا نفل نماز پڑھی اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکایا پیشانی کو مٹی پہ رکھا سر اٹھاتی ہے کائنات کے رسی کسم آس مار پہ نظر ڈالتی ہے اے الہی ساری کائنات کے دروازے بند ساری کائنات کی چوکھٹیں بند لیکن تیری چوکھٹ کھلی ہے تیرا سارا میرے میں لی ہوئی ہوں اے الہی الہی محمد کی چوکٹ بھی بند محمد کا دروازہ بھی بند آج لاہی تیرا دروازہ کھلا ہے آج تیرے دروازے سے میں مانگوں گی تیرے چوکر سے میں سوال کروں گی قرآن کہہ رہا ہے الہی میری دعا سن لے میرے بچے بھوکے مر جائیں گے میرے لیے کوئی راستہ نکال میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا پرورش کرنے والا پھر کون ہوگا الہی میرے لیے راستہ نکال ابھی لب چل رہے تھے ابھی ہاؤ ہل رہے تھے اور کام کی قسم اللہ تو غیرت آئی اللہ تو جوش آیا اس نے کہا او جبرائیل ساری کائنات کے دروازے بند میری بندی میری چوکر پکڑ کے مجھ سے دعا مانگ رہی ہے او جبرائیل میری بندی کی دعا مانگنے سے پہلے جا پوری امت کے لیے مسئلہ بدل دے پوری امت اسلامیہ کے لیے مسئلے کو بدل دے یہاں عورت ابھی دعا ختم نہ کر رکھی تھی ابھی اس کے ہوٹ بند نہ ہوئے تھے یہ جبرائیل ہی آئے لے کر نازل ہو جاتے ہیں قد سمی اللہ قول اللتی تجادلو کا فی زوجہا و تشتکیل اللہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا آئی شوہر کے بارے میں وہ تشتکیل اللہ اور اللہ سے بھی فریاد کر دی جا رہی تھی تیرا دروازہ بند تھا لیکن اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا اور سن لو اس نے مجھے پکارا جب جا میری امت کے لیے میری میرے بندوں کے لیے مسئلہ بدل دے نبی پر آئے تھے نازل ہوئی اور ایک عورت کی دعا سے پوری امت کا مسئلہ بدل گیا اگر آئندہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کرے اپنی بیوی کو اپنی اوپر ماں بنائے ہے کہے کہ ماں کی طرح حرام ہو گئی ہے تو اس کو اپنی بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا یا ساٹھ روزے در پہ رکھنا پڑیں گے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یہ کر لو بیوی بیوی رہے گی پھر وہ ماں نہیں رہے گی لیکن ماں کہنے کے بعد بیوی بنانے سے پہلے یہ تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی یہ نازل کر دیا مسئلہ بدل دیا سورت نکال دی مانگ تو صحیح اپنے رب سے دے کے کیسے سنتا ہے پکار تو صحیح کوئی پکارنے والا تو ہو مسلمانوں غور تو کرو یہاں حالت کیا ہے نبی کی سواری جا رہی ہے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں اوس و خجرت دو قبیلے مدینہ میں رہتے ہیں بڑے بڑے چودھریوں کے مکان اوس میں اور خجرت میں موجود ہیں اوس والوں نے چودھریوں نے روکا روکتے ہوئے کہا اے نبی میری بلڈنگ میں ٹھہر جائیے کہا چھوڑ دو میری اوٹنے کی لگام کو آج یہ میرے حکم سے نہیں اللہ کے حکم سے رکے گی اس کی جبر اس کی لگام محمد الرسول اللہ صلی علیہ وسلم نے نہیں تھامی ہے اس کی لگام کو جبر جبرائیل نے تھاما ہے وہ اتنی چلی چلی جا رہی ہے اور اس کا قبیلہ نکل گیا خزر جا گیا کھجج والوں نے روکا بڑے بڑے چودھریوں نے امیروں نے بلڈنگوں والوں نے روکا لیکن نبی کی سواری آگے چلی چلی جا رہی ہے وہی مدینہ میں ایک یتیم گھرانہ ایک لاوارس گھرانہ ایک غریب گھرانہ بھی پرورش پا رہا تھا اس گھرانے کا نام تھا ابو ایوب کا مکان ابو ایوب کا گھر سن لو ابو ایوب اتنے غریب کی کائنات کے کی قدم مدینہ میں ابو ایوب سے زیادہ کوئی غریب نہیں دو کمرے ایک اوپر ایک نیچے بس اب ایوب کی بیویوں میں ایوب کہتی ہے ابو ایوب کاش نبی کی سواری آج میرے گھر پہ رک جائے تو کتنا اچھا ہو کاش نبی کی سواری میری یہاں رک جائے تو کتنا اچھا ہو ابو ایوب مسکرائے کہا او میں ایوب دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دیں بڑے بڑے چودھریوں کے مکان میں اللہ کے نبی ٹھہرتے نہیں تیرے مکان میں ٹھہر جائیں گے کب وہ ناراض کیوں ہو گئے ہو میں نے تو ایسے ہی مذاق میں کہا تھا اللہ کے دربار میں کس چیز کی کمی ہے اگر آج نبی کو میرا مہمان بنا دے گا تو اس کا کیا بگڑ جائے گا کہوں میں ایوب پھر تو یہ سوچ رہی ہے مت سوچ حضرت والوں سے کہتے ہوئے نبی آگے بڑھ رہے ہیں کیا ہے حضرت والو میری اونٹنی کی لگام کو کوئی نہ پکڑے آج یہ میرے حکم سے نہ رکے گی بلکہ آج اس کی لگام کو جب امین نے پکڑا ہے آج یہ اللہ کے حکم سے رکے گی میرے حکم سے نہیں رکے گی آگے چلے چلے جا رہے ہیں اور سن لو ایک اور نئی بات نبی کے ماموں کا گھر سگے ماموں کا مکان اسی مدینہ میں تھا اور نبی کی سواری اپنے ماموں کے مکان سے بھی آگے کے نکل گئی اپنے ماموں کے مکان پر بھی نہ رکی کام میں ایوب نے کیا ابو ایوب ساری عورتیں چھتوں پہ چڑی ہوئی منظر دیکھ رہی ہیں پتا نہیں نبی کی اوڑنی کہاں رکے گی ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھ کر منظر دیکھ رہی ہیں میں چھت پہ چڑھ کے یہ منظر نہیں دیکھوں گی اور جب نبی کی سواری اللہ کے حکم سے رکے گی تو پھر میں بھی اللہ سے ذرا دعا مانگ کر دیکھوں وہ میری سنتا ہے یا نہیں سن لو مسلمانوں دینے والے کو اللہ نے دینے مانگنے والوں کو اللہ نے کیسے دیا نبی نے قدم آگے بڑھایا سواری بڑھتی جا رہی ہے ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہیں میں آئی ہو وہ وضو بناتی ہیں دو رکعت نفل نماز پڑھتی ہیں ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھی اور مدینہ کے چودھری اپنے ہاتھوں میں لگام پکڑتے ہیں میرے یہاں رک جاؤ وہ کون ہے ان کے تاجدار میرے یہاں رک جاؤ او مدینہ کی گلیوں کے سردار میرے یہاں قیام کر لو امیر روک رہے ہیں اور میں کی یہ دعا نکل رہی ہے اے اللہ ساری کائنات نے نبی کی چوکر کو تھاما مدینے کے چودھریوں نے نبی کی چوکر کو تھاما نبی کی لگام کو پکڑا اے لاہی آج میں میں نے تیرے دربار کو تھاما لوگوں نے نبی کی چوکر سے مانگا اور میں نے تیری چوکر سے مانگا اے اللہ آج اگر آج اگر نبی کو میرا مہمان اور مجھے مجھے نبی کا مہمان بنا دے تو تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی اے اللہ تیرا کیا بگڑ جائے گا یہ دعا مانگ رہی ہیں سواری بڑھتی جا رہی ہے کہا اب اور میں یہ ہوں سواری بہت آگے بڑھ چکی ہے اور کو چھوڑ چکی ہے ہے یوب دعا مانگ رہی الہی آج جب سواری بڑھتی آ رہی ہے تو پھر آج یہاں سے جانے نہ پائے آج میرے گھر سے رک تک نہ ہونے پائے الہی آج آج اوڑھ رہی میرے گھر پہ رک جائے آج اوڑھ رہی آج نبی کو میرا مہمان بنا دے تو اوڑنی ابو ایوب کے گھر سے آگے نکل گئی کہا ابو ایوب نے اوڑنے ایوب اوڑنی گھر سے آگے نکل گئی کہا اللہ جب اوڑنی میرے گھر سے گزر سکتی ہے تو میرے دروازے پر رک کیوں نہیں سکتی اے اللہ جس غریب گھر آنے کو آج اس غریب گھر کو تو نبی کی مہمانی کا شرف دے دے آج اس غریب گھرانے کو نبی کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرما دے دعا مانگنے والی مانگے تو صحیح لوٹ کر واپس آئی اب تو دوستوں بزرگوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کی سواری آگے ابو اب وہ ایوب انصاری کے مکان سے نکل گئی اور پھر واپس آئی اور آتے ہی وہ حضرت اب ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پہ جا کے بیٹھ گئی صحابہ کو یقین نہیں آیا ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ایک غریب گھر آنے پر ایک غریب گھر کے پاس بیٹھ جائے گی یقین نہیں تھا ایک دم اٹھایا صحابہ نے اے لگائی بار بار اوڑنی کو کچوکے لگائے اوڑنی اٹھی اور تھوڑا اور آگے بڑھ گئی اوڑنی اٹھی اور تو آگے بڑھی ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نو نے پکارا اوم میں یو بیٹھ کر سے اڑ گئی اور آگے چلنے لگی کہا اللہ آئے اللہ جب اونٹنی میرے گھر پہ بیٹھ سکتی ہے تو پھر ٹھہر کیوں نہیں سکتی اے اللہ نبی میرا مہمان کیوں نہیں بن سکتا اے اللہ میرے نبی کو آج میرے گھر کی مہمان جو ہے میزبانی نصیب فرما دے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا شرف عطا فرما دے آئے اللہ یا ام ایوب کی دعاؤں میں تیزی آ گئی روانی بڑھتی گئی اور برابر دعائیں مانگتی رہی یہاں تک کہ اڑنی پھر آئی اور آ کر ابو ایوب بن رضی اللہ تعالیٰ نو کے مکان پر رک گئی اور اپنے سر کو ابو ایوب انصاری کے قدموں پہ ڈال دیا اپنے سر کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں پہ ڈال دیا بیٹھ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر گئے کہا اے ابو ایوب آج میری مہمانی کا شرف تجھے ملا اے ابو ایوب اللہ رے مجھے تیرا مہمان تجھے میرا مہمان بنایا دوڑتے ہوئے اندر گئے کہ اے میری بیوی ام ایوب اللہ نے تیری دعا سن لی اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا تو نے اللہ کو پکا اللہ نے نبی کی سواری کو تیرے مکان پہ روک دیا یہ مہمانی کا شرب تجھے مل گیا اڑتی ہے فوراً اور دو رکعت نقل نماز پڑھتی ہے سجدہ کرتی ہے پھر کہتی ہے الہی میں نے وہ دو رکعت نفل پہلے پہلے سے بھیک مانگنے کے لیے پڑی تھی تیری چوکٹ پکڑنے کے لیے پڑی تھی اور اب یہ دو رکعت نفل نماز تیرے شکریہ میں پڑھ رہی ہو خوشی میں پڑھ رہی ہو اے اللہ تیرا بہت بہت شکریہ اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان جس کی میں کبھی ہے احسان کا میں بدلا نہیں چکا سکتی الفاظ ادا کیا نبی کی مہمانی کو نبھاتی ہے مسلمانوں کو ہی مانگنے والا تو ہو اللہ کسی مانگنے والے کی فریاد کو رد نہیں کرتا ذرا غور تو کرو قرآن جو یہ لفظ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں اتنی فصاحت و قرآن کے اندر آپ نے کھجور نہیں کہا قرآن نے کہ کھجور کے مالک نہیں کھجور کی گٹھلی اور گڈلی پر بھی ہلکا سا چھلکا ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا اس گڈلی کے اوپر جو چھلکا چڑھا ہوتا ہے قرآن نے کہا کہ اے نبی اللہ کے علاوہ یہ جن کو پکارتے ہیں جن سے مانگتے ہیں وہ تو کھجور کی گڈلی پر چڑھے ہوئے کھجور کے گڈلی کے چھلکے کو بھی نہیں بنا سکتے جب یہ اس کو بنا نہیں سکتے تو دوسروں کو دینے کی صلاحیت اور طاقت کہاں سے رکھیں گے ذرا مسلمانوں غور کرو کیا صرف اولاد ہی دیتے ہیں میرے یہاں ایک لڑکی کانپور شہر میں گئی اٹاوا سے تو وہ اہل حدیث لڑکی تھی اور پہنچ گئی کٹر ٹی ٹی ایس میں گھرانا بڑا لیکن اب سوئے قسمت کہیے کہ بیچاری اولاد نہ ہو سکی کئی سال تک تو اب اس شوہر کی بہن جو اس عورت کی نند لگتی ہیں کہتی ہیں کہ ہزاروں عورتیں جا رہی ہیں اور اجمیر سب کی گودیں بھر رہی ہیں بتاؤ یہ میری بھابھی ایسی ہے کہ جو جانے کا نام تک نہیں لیتی وہاں چلو اور وہاں سے جو گود بھر کے آؤ یہ کرو وہ کرو اور پتا نہیں کتنے فضائل و مناقب وہ اجمیر شریف کے بیان کرنے لگی کہ وہاں کوئی گیا ہے تو کوئی خالی ہاتھ آیا ہی نہیں وہ کچھ نہ کچھ لے کر آیا اس نے کہا میری بہن تم برا مت ماننا تم میری نند ہو رشتے میں اور پھر لڑکی کی عزت ہی کیا ہے میں زیادہ سخت جملے تم سے نہیں کہہ سکتی ہوں اس لیے نہیں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے تمہارے بھائی کا خطرہ ہے کہ کہیں غصے میں طلاق نہ دے بیٹھے اور پھر تمہارے ہاں تو تینوں طلاق کے اگر زبان سے نکل گئی تو پھر حلالہ ولالا کرانے والا سسٹم ہے اس لیے بیچاری ڈرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تینوں ایک دم شوٹ کر دیں طلاق طلاق طلاق اب بیچاری کو اپنا بنانے کے لیے پھر لے جاؤ دوسرے سے مہر متعین کرو جیسے بیچاری کو کرائے پہ دے دیا ہو ایک رات کے لیے پھر دوسری رات اس سے لو کتنی گندی حرکت ہے دوست بزرگوں بہرحال اس ڈرتی تھی بیچاری لیکن کہنے لگی میری بہن میری نند میں ایک بات تم سے ضرور کہہ سکتی ہوں وہ بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رنگ جو کالا ہے تمہارا رنگ یہ کالا ہے کالی کلوٹی تم ہو تم پہلے چلی جاؤ اجمیر شریف اور بڑے پیر صاحب سے یہ کہنا کہ بڑے پیر صاحب میرے رنگ کو کالا جو ہے کوئی رشتہ نہیں آتا ہے ایسا کیجئے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ گورا کر دے تاکہ رشتہ آ جائے کہا گیا جی منطقی بات کرتی ہو عجیب فلسفی بات کرتی یہ کیا ہے کالا رنگ کیسے گورا ہو جائے گا کہا جو پیر تیرے رنگ کے کالے کی سفارش اللہ سے نہ کرا کے گورا رنگ نہ دے سکے وہ کالی اور گوری اولاد کیا پیدا کر سکتا ہے یا دے سکتا ہے جہاں پہلے کالا اور گورا رنگ اپنا پہلے کر کے اس کے بعد میں اگر تیرا رنگ گورا ہو گیا تو خدا کی قسم میں جاتی ہوں اب کیا جواب تھا بچانے کی بات کہنے لگی چوبیس نمبر ہی میرے گھر میں آ گئی ستیہ ناش کر دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن اب کیا کیا جائے ہم نے ہمیشہ گالیاں سنی ہیں اور مسلمانوں یقین ماننا ہم گالیاں سننے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہاں ہم تمہاری بات کا جواب اس انداز سے نہیں دے پائیں گے جیسے تم دیتے ہو ہمیں بداتی رضاخانی اس طریقے کے الفاظ کہنا نہیں آتے میں نوجوان ہوں تمہارے مولوی تو بوڑھے ہو جاتے ہیں اگر وہ گالیاں دیتے ہیں میں اگر چاہوں تو ان سے زیادہ گالی دے سکتا ہوں لیکن ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا ہم نے ہمیشہ اصول کی طرف بلایا ہے دلائل کی طرف بلایا ہے ہمیں گالیاں دینا نہیں آتی اور نہ ہم کبھی گالیاں دیں گے ہاں زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ تم مجھے بزدل کہو گے تم مجھے ہارا ہوا کہو گے تم مجھے یہ کہو گے کہ یہ بزدل ہیں ہارے ہیں تو جاؤ ہم بزدل ہیں جاؤ ہم ہارے ہوئے ہیں اور اسی کو بزدل اور ہارا ہوا تصور کرتے ہو تو ہمیں فخر اس بات پر کہ میرا نبی بھی بزدل میرا نبی بھی ہارا ہوا اگر میرا نبی بزدل نہ ہوتا تو مکہ چھوڑ کر مدینہ نہیں جاتا اگر میرا نبی بزدل نہ ہوتا اور ہارا ہوا نہ ہوتا تو سلح ادیبیا کے موقع پر ان کی وہ شرط منظور نہیں کرتا کہ میرا آدمی تمہارے پاس آئے تم واپس مت کرنا اور تمہارا آدمی میرے پاس آئے گا تو میں واپس کر دوں گا ذرا غور غور کیجئے شرط کیا تھی یہ ہار اگر تم اسی کو ہار کہتے ہو تو ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ایسا نبی ملا لیکن اس ہار کو میں ہار تصور نہیں کرتا اس لیے کہ میرے نبی نے گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیا تھا ابو جال ابو لاب گالیاں دیتے تھے اور اگر اللہ کے نبی گالیوں کا جواب گالی سے دیتے تو کبھی مکہ چھوڑ کے مدینہ نہیں جانا پڑتا اور کبھی یہ حدیبیہ نہ ہوتی اس لیے ہم تو اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں ہمیں تم بگاؤ در در کی ٹھوکر ہم کھائیں گے گے لیکن تمہیں گالیاں نہیں دیں گے اور تمہیں قسم ہے سن لو یہاں اگر میری بات تمہیں پسند آ جائے تو کائنات کی کی رب قسم یہاں مت ماننا یہاں نہیں اپنے گھر پہ جانا سوچنا سنجیدگی کے ساتھ سوچنا سمجھ میں آ جائے تو دعائیں دے دینا سمجھ میں نہ آئے تو گالی دے دینا ہم تیری گالی سن کے بھی کہیں گے کتنے شیریں ہے لب تیرے ایک رقیب میں گالیاں کھا کے بھی بے پسند ہوا میں تمہاری گالیاں کھا کے بھی ہم برا نہیں مانیں گے تمہاری گالیاں بھی مجھے بڑی میٹھی لگتی ہیں پان جو کھاتے ہو ملٹھی والا میرے دوست ہمیں کیسے تمہاری گالیاں بری لگیں گی ہمیں تو بڑی میٹھی نظر آتی ہیں تم دو گالیاں لیکن سنتے جاؤ قرآن و حدیث کا فرمان آؤ میرا چیلنج اور صاف طور سے ایک ایک جمعے کا وعدہ ہم سے کر لو آؤ ایک ایک تقریر کا وعدہ ہم سے کر لو اس کے اسٹیج پر ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں آؤ تمہارا جو گڑھ ہے اس گڑھ میں میری تقریر کراؤ میرا جو گڑھ ہے یہ اہل حدیثوں کا یہ ہم تمہاری تقریر کراتے ہیں تم بھی اپنے عالم بلا لاؤ ہم بھی اپنے عالم بلاتے ہیں کائنات کی رب کی قسم سن لو تمہاری حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں C I D force police force سب لگوا دیں گے کوئی تم سے کچھ کہنے والا نہیں سنو تمہیں جتنی گالیاں یاد ہوں اس اسٹیج پر تم سناؤ میرے ایک فرد کو بھی تم اپنی قوم میں شامل نہیں کر سکتے اور ہاں ہمیں چند باتیں کہنے کی اجازت اپنے اسٹیج پر دے دو چند منٹ تم ایک گھنٹہ بولو مجھے پندرہ منٹ کا ٹائم اپنے اسٹیج پہ بولنے کا دے دو انشاءاللہ مجھے امید ہے ہے اللہ کی ذات سے کہ جب میری زبان سے نکلتا ہوا عرش والے کا کرام تمہاری قوم سنے گی آمینہ کے لال کا فرمان تمہاری قوم سنے گی تو وہ ہماری طرف آئے گی ہمیں خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ میرا تمہارے یہاں جاتا ہی نہیں ہے اور تمہارا جب میرے پاس آتا ہے تو پھر وہ تمہارے پاس جاتا ہی نہیں ہے میرا جب میرا بن جاتا ہے تو وہ تمہاری طرف نہیں لوٹتا اور میرا جب تمہاری طرف جائے تو پھر مگر وہ بدلتا نہیں اپنا اپنا ہی رہتا ہے اگر تمہیں خطرہ ہے تو خطرہ بنا رہے میرے دوستو اس سے بڑی اور کیا بات میں میں کہہ سکتا ہوں آؤ آؤ اور اور ذرا قریب آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں اللہ کے نبی نے نماز کی جو اہمیت کو بتایا جو اصول اور ضابطے کو بتایا اس میں ایک چیز نماز کی پابندی ہے اے لگاتار نماز کو پڑھنا ہے اے یہاں تک کہ دنیا کی بہت سی بیماریاں ہیں ہر بیماری میں کوئی نہ کوئی عبادت معاف ہو سکتی ہے لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو حالت بیماری کے اندر بھی معاف نہیں ہے ذرا غور کرو کہ نبی اکرم نے کبھی کسی قوم کو بدعا نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی قوم کو برے جملے نہیں سنائے اور کبھی آپ نے ان کے لیے بدعا نہیں کی لیکن غور تاریخ میں آپ کو مارا گیا پتہ سب مارے گئے پیشانی سے خون گرا جوتے نالین مبارک پر گرا اور حافظ ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر نقل کیا ہے کہ وہ خون پیروں پر گرا خون جم گیا پیر پیر میں جوتے تک نکالنے میں تکلیف ہو رہی تھی اتنے پتھر کھانے کے بعد فرشتوں نے کہا آقا حبیب اگر آپ کہیں تو ہم ان طائف والوں کو دو پہاڑی کے بیچ میں رکھ کر کچل دیں تو امام کائنات نے فرشتوں کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ آئے فرشتوں جاؤ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے اللہ میری میرے حال کو دیکھ رہا ہے سنو آج میری قوم نے مجھے مارا ہے میری قوم نے مجھے ستایا ہے لیکن یہ بیچارے نہ بلد ہیں نہ آشنا ہے جانتے نہیں ہیں میں ان کے لیے دعا کروں گا آئے فرشتوں اگر آج میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دوں تو کل اس بستی پر عبادت کیسے ہوگی مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آج اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کل ان کی ہونے والی نسلیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لائیں گی آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور یہ دعا کی اللہ قومی دملہ الہی میری قوم کو ہدایت دے الہی میری قوم کو ہدایت دے یہ جانتی نہیں کہ میں کون ہوں میرے رسول ہونے کا میرے نبی ہونے کا لو میری قوم کو نہیں دعا دی تھی پتھر کھانے کے بعد آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی آپ کے اخلاق کا یہ حال تھا اخلاق کا یہ حال تھا کہ اللہ ابن ابئی نے آپ کی بیوی پر الزام لگایا اخلاق کا یہ حال تھا کہ عبداللہ اللہ ابن ابئی نے ساری زندگی نبی کے خلاف سازش کی نبی کو زلیل کہا کہ عزیز زلیل کو نکال دے گا اپنے آپ کو عزیز کہا اور نبی کو زلیل کہا قرآن نے اس کی گالی ریکارڈ کر لی اللہ نے کبھی محمد اے محمد کہہ کر نہیں پکارا اللہ نے نوح کا نام لیا زکیا کا نام لیا کا نام لیا عیسا کا نام لیا اے موسا اے عیسا یہ کہہ کر پکارا لیکن نبی کو جب بھی پکارا آبینہ کھلار کو جب بھی پکارا رحمت للعالمین کو جب بھی پکارا اے مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار کو جب بھی پکارا تو یہ کہہ کر یا ایوہ المزمل یا مدثر او میرے دائی او میرے بشیر او میرے نذیر او میرے مدثر او میرے مزمل یہ الفاظ کے ساتھ پکارا اے محمد کبھی نہیں کہا اے نبی کہہ کر پکارا وہ اللہ جس نے لفظ محمد کی زبان سے نہ نکالا اللہ نے کبھی نہ ادا کیا اے محمد کہہ کر نہ پکارا اس انسان کو اس شخصیت کو عبداللہ ابن ابئی نے دلیل کہا گالی قرآن نے اس کی ریکارڈ کر لی لا عزیز دلیل کو نکال دے گا اس کی گالی کو ریکارڈ کر لیا لیکن جب عبد اللہ عب مر گیا اس کا بیٹا آیا آقا میرے باپ کا انتقال ہو گیا مجھے آپ کے اچھے اخلاق سے امید ہے آپ کے جسم اثر پر جو قمیص ہے جو کرتا ہے آپ اس کو اتار دیجئے تاکہ میں اس کو اپنے باپ کے کاندھوں پہ ڈال دوں اس کو پہنا دوں تاکہ آپ کا کرتا قمیص پہننے کی وجہ سے میرے باپ کے عذاب میں کمی ہو جائے شاید اللہ میرے باپ کے عذاب میں کمی کر دیں نبی نے کرتا اتار لیا اتار کر عبداللہ ابن ابے کے بیٹے کو دے دیا لے کر گیا کفن کی جگہ پر کرتا پہنایا جسم پر کرتا ڈال دیا پھر کفن سے لپیٹا غور کیجئے لوگوں نے کہا جب نبی اتنا کر سکتا ہے اے عبداللہ جا ذرا حبیب سے کہنا کون کے تاجدار سے کہنا رحمت اللہ سے کہنا عائشہ کے شوہر سے کہنا فاطمہ کے باپ سے کہنا حسن حسین کے نانا سے کہنا کہ وہ عبداللہ ابن عبید کا جنازہ پڑھا دیں مجھے امید ہے کہ جو کرتا دے سکتا ہو کہاں ہوا کہا اللہ کے نبی مجھے آپ کی رحیمی کریمی معلوم ہے آپ کا کشب کا تو محبت معلوم ہے آپ کا اخلاق میں جانتا ہوں میری خواہش ہے کہ آپ عبداللہ ابن ابے میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں نماز پڑھا دیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعائیں مفرت سے شاید اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دیں آپ اٹھ گئے آپ اٹھے ایک قدم آگے بڑھایا پیچھے سے امیر المومنین نے دامن پکڑ لیا دامن پکڑ کے کھینچ لیا کہا آقا امام کائنات او کون ان کے تاجدار آج میں عبداللہ اللہ اب کا جنازہ نہ پڑھانے دوں گا یہ بےمان آپ کی بیوی پر الزام لگاتا تھا عائشہ پر الزام لگایا آپ کو زندگی بھر ستایا زلیل کا اے اللہ کے نبی کم سے کم اس کا تو جنازہ نہ پڑھائیے کم سے کم اس منافق کا جنازہ تو نہ ادا کیجیے کیا جواب تھا کائی عمر او میرے دوست او میرے دوست او میرے ساتھی اگر میرے جنازہ پڑھانے سے دعائیں مغفرت کرنے سے اگر اس کے باپ کے عذاب میں کمی ہو جائے تو مجھے کیا اعتراض ہے مجھ پہ کیا فرق پڑتا ہے اچھا ہے کہ کسی کے باپ کے عذاب میں کمی ہو جائے بڑھ گئے آگے حدیث کے الفاظ آگے بڑھے درست ہو گئی جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ اکبر کہنے والے ہیں اور آپ جو جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو کر آپ جو آگے بڑھے آسمان سے جب رہی لایا اللہ نے ابھی ابھی آئے نازل کی ہے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تو عبداللہ ابن ابے کا ستر مرتبہ بھی جنازہ پڑے گا تو اللہ تیری دعا قبول نہ کرے گا تیری ہر ہر دعا اللہ قبول کرتا رہا لیکن حبیب اس شخص کے بارے میں اگر تو نے دعا کی تو اللہ تیری دعا بھی رد کر دے گا ایک مرتبہ نہیں ستر مرتبہ بھی دعا کرے گا تو اللہ تیری دعا رد کر دے گا سن لو آقا کے الفاظ کیا تھے کورین کے تاجدار نے کیا فرمایا آئے اللہ تیرے فرشتے جبرائیل نے کہا ستر مرتبہ بھی دعا کرے گا تو تو اس کی تو میری دعا تو قبول نہ کرے گا اے اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ ستر مرتبہ کرنے کے بعد اگر میں اکہتر مرتبہ دعا کر دوں تو تو بخش دے گا تو تیرے عزت و جلال کی قدم یہ یہ نبی تیرا حبیب اور تیرا یہ رسول اے اللہ میں اکہتر مرتبہ جنازہ پڑھتا میں اس کو بخشواتا میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا لیکن معلوم ہے مجھے کہ تو ستر مرتبہ نہیں بخش سکتا تو کثرت مراد ہے یعنی جتنا بھی دعائیں مانگو ہم سنیں گے نہیں اس کے بارے میں تیری دعا قبول نہیں کریں گے ذرا غور کرو حدیث کے الفاظ تو یہ تھا اخلاق آپ کا تو آپ نے کبھی کسی قوم کو بد دعا نہیں دی کسی قوم کو برا نہیں کہا لیکن ایک موقع پر آپ نے لوگوں کو لا الہ کی طرف بلایا اللہ کے راستے کی طرف بلایا کہا یا قولو لا الہ الا اللہ کہ انسان ہو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے جب اس طرف بلایا تو قوم کے لوگوں نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ بے ہوش گئے گر گئے بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو سورج ڈوبنے لگا